پہ پڑھے گئے والا پڑھوائے ویسے رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں جب نظر آئے وہ سب گنبد کہہ کے سلے آلہ جھوم جائے جب نظر آئے وہ سب گنبد کہہ کے سلے آلہ جھوم جائے جب حضوری کا عالم آتا ہو ان کو افسانہ غم سنائے جب حضوری کا عالم آتا ہو ان کو افسانہ غم سنائے آگے فرما رہے اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں آگے فرمانے میرے پیارے مرشد تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لوٹائے تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لوٹائے رنگ لائیں گی کب میری آہیں مدینے کی جانب کو جائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے پر یہ مانگے دعائیں پھر آگے فرمانا سمان دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھے پر لٹائے رنگ لائی کب میری پھر مدینے کی جانب کو جائیں باقی سہانا سارے عالم میں پھر پھر کے عرب تیرا دل محبت سنائے سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے سارے عالم کو مجنو بنا کر سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے میرے مولا لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں ہے والا کا ہم لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں اللہ والے کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہاں۔ در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائیں اہل درد محبت کو امت میں بہت کم لوگوں کو درد محبت اتنا ہوتا ہے بہت کم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے رنگ لائیں گی کب میری آہ پھر مدینے کی جانب کو جائے مزہ آیا شام کے باوجود میں نے پوری جان لگائی اللہ شکر اللہ کا احسان عظیم اور اسی طرز پہ پڑی گئی تھی خان کے اندر سب سنیے سب کی طرز بھی آتی ہے اللہ شکر یہ بھی سن لیجیے آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آئے گا یہ کس طرح سے پڑی ہے اس کا نام ہے لذت ذکر نام خدا ہے شور لذت ذکر نام خدا ہے چم کی دنیا ہے دشت و دمن نزلہ صحیح ہوگا پھر سناؤں گا اوریجنل ہاں، جی۔ وہی آواز رہے گی اچھا، آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا مہاجر ہو گئے اصلی مہاجر کون ہے آگے حدیث شریف میں آتے مہاجر وہ ہے جو گرا چھوڑ دے ہندوستان سے نہیں ہوتے عزت کر کے اس لیے کہ ناچو گاؤں مائیوں مہندی ساری وہی رسمیں کرو اچھا، آگے فرما رہے ہیں آگے یہ حدیث شریف میں آتے ہیں ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے ہجرت نہیں صرف تر کے وطن یہ ہے اصلی ہجرت یہ کیا وہاں چھوڑ کے آپ گولیاں مار رہے ہیں دوسرے کو نعرے بازی کر رہے ہیں اور گانے بجا رہے ہیں پھر آگے فرما رہے ہیں سبحان اللہ اب دیکھیے بل یقین میرے شیخ فرما رہے ہیں جس کو بھی اللہ حکیم فرمایا جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو چاہا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو ضرور پایا ضرور پایا تو یہ آگے فرما رہے ہیں ہم لوگ اللہ کو چاہیں تو صحیح طائب صاحب کا شیر بھی یاد ہے گیا ہاں جی، ہم نے تجھے چاہا ہے ہم نے تجھے چاہا ہے پت جھڑ میں بہاروں میں اور کیا پاپوں میں نیوالوں میں مسجد میں گھر آنگن میں ہم نے تجھے چاہا دراصل یہ قصہ ہے تو نے ہمیں چاہا ہے اور ہم کو یہ لگتا ہے ہم نے تجھے چاہا اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہا ہے پھر آگے فرما رہے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے اس لیے مجھے مزہ بھی آتا ہے شہر کے اندر عشق کی آگ تیز ہو جاتی ہے اللہ فرما رہے بل یقین پائے گا نسبت اولیاء بل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی خدا سے لگن جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن شہر میں ہے بوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر میں سنا ہے وہی ہے وطن پھر آگے فرمانے آج میں تو مزہ آتا ہے پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہو عاشق کے رسول پھر آگے فرما رہے ہیں اور دیکھئے ہر اقرار بھی فرما دیا میرے پیارے مرشد عارف اللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب والی فرما رہے ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے فدا تجھ پہ ہو سد وطن فدا مدین پہ ہو سد وطن کیونکہ ساتھ وطن اس لیے فدا ہوں سارے سو وطن اس لیے فدا ہوں کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام جو ساری کائنات کی جان ہے جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی سبحان ہاں، اور اسی زمین میں موجود ہے نبی صلاحت السلام یہ زمین ہے پوری ماشاء اللہ گول زمین میں <laughs> حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہا عالم برزخ ہمارے لیے راحت جاں ہے ان کے سب کے دعا مانگی جیسے پھر آگے فرما رہے ہیں سبحان اللہ واہ نیک لوگ میں ہو صاحب درد دل نیک لوگ دل او چم ہے چمن جے ان باغوں کے اندر کوئی باغ ہے تو خوبصورت یہ ری یونین میں اشعار ہوئے جہاں ہم اور یعنی دیکھتے جاتے ہیں بہت زیادہ سب سے زیادہ اور یعنی اور یہاں نا شریک کے اشعار وطن میں ہے مگر دل بدی ہے یہ اللہ والے ری یونین میں گیارہ ستمبر انیس سو ترانوے از والا کیا میں ری یونین کے اندر لکھا ہوا ہے پھر آگے فرما رہے ہیں آ کے سب کیسے ہم لوگ حیران ہو گئے اور ہم لوگ وہاں جا کے کیا کرتے پھر آگے فرما رہے دیکھیے اتنے سب کچھ پوری زندگی اللہ پہ اٹھانے کے بعد ازوالا فرما رہے ہیں روز و شب ہے یہ کی ترکی بخش دے محشر مجھے ظلم آخر دعوانا الحمد للہ